ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ نہ قمیص پہنے نہ پاجامہ نہ باران کوٹ اور نہ ایسا کپڑا جس میں زعفران لگا ہوا ہو اور نہ ورس لگا ہوا کپڑا پھر اگر کسی شخص کو جوتیاں نہ ملیں جن میں پاؤں کھلا رہتا ہو وہ موزے کاٹ کر پہن لے تاکہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں اور ابن ابی زاب نے اس حدیث کو نافع سے بھی روایت کیا انہوں نے ایسا ہی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو چھیاسٹھ